انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ اللہ تم پر رحم کرے سے دیا اور دوسرے کا نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا چھینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والوں کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6221